کم ہے یا ذہن ہے تو اس کے کلام کی وہ چیز ظاہر ہوگی تو ہر تعالی شان ہیں کہ جو ہے اور اس کا بھی کلام ہے خدے سے اس میں جتنی باتیں بھی آیا ہے جس میں جو روم ہیں تو کے ساتھ دن ہر راشن ہوگی اور عجیب بات میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ جب کلام ارواڑی کی تلاوت کرتا ہے تو اس گورت میں ہفتہ آلہ اس کی لائک کا جب بندہ جو ہے تالی کلام بننے والا اور ہفتہ آلہ یہ والا اور ادھر یہ بات ہے کہ جب گندہ قرآن کریم کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ کلام ظاہر کر رہا ہے ہستا ہے اور کچھ بندہ ہی سن رہا ہے تو ہر ہاں، سارا ہاں، ہے اور یہ اور ادھر سے جو اس کی دماغ سے یہ چیزیں نکل رہی والا دونوں متقندی اور ہاں، سال کان لگاتے ہیں اور گفتگو کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو کچھ کہیں آپ سنیں آپ کچھ کہیں ہم سنیں اگر دونوں دیکھتے بولتے ہیں دونوں سنتے ہیں تو سب تعالیٰ سے کلام کرنے اور گفتگو کرنے کی یا حقیقت کے لائے تھے کلام کا آپ کی شکل تو میں ذکر کر رہا تھا کہ شاید کے طریباً اور تعالیٰ نے تین عظیم ترین کا ذکر فرمایا ہے ایک ایمان کا دوسرے کپڑے کا تیسرے بچے صالحین کا اور اس میں بھی بنیادی چیز ہر تارہ کی طرف سے جو دی جاتی ہے وہ ایمان ایمان کا تعلق ہے قلع سے اسلام کا تعلق ہے انسانی بدل سے جوارے مسلم احمد کے خلیل سے نبی کے قریبی بدلتا ہے ہے کہ ایمان باطنی چیز ہے اور اسلامی ظاہری چیز جو ہے اور ایمان نے انسان کے ظاہر سے سے دونوں کو بھیج رکھا ہے اور دونوں سے متعلق احکام اسے دے رکھا ہے پھر ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ ایمان میں جو ان کا مخصوص ہے وہ ان ہفتہ کی طرف سے محبت اور عنایت ہے کہ ہفتہ نے آزاد سے معمول کرنے اور محفوظ کرنے کی صورت اسے اچانک مانی اور اگر انسان کے تقاضے کے طور پر تقریبا اختیار کرتا ہے تو وقتی اور ہنگامی آزاد کے لیے نجات کی شکل ہو جائے گی تو بڑا تیر آزاد سے اور دائمی آزاد سے دونوں سے بچاؤ کی صورت آنے کی فرمائی تو ایمان انسان کے حق میں نجات دہندہ ہے بغیر سے باعث پھر ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ ایمان کا تعلق ہے میرے دات سے اور امان میں جو نور کام کرتے ہیں وہ میرے سفار کام کرتے ہیں جیسے آپ کی اپنی ذات ہے اور آپ کی صفتیں ہیں مخلوق کی ذات ہوتی ہے اس کی سفارت ہوتی ہیں تو ایمان کے اندر حق کا کر کا ذاتی لوگ شریف ہوتا ہے اور اسی کا کرتا ہے کے قدموں پر ایمان کا وجود ہوتا ہے اور آمان میں ہر سال آ کے سفارت کے انوار ہوتے ہیں اور اس کی برکات اتنی ہوتی ہے تو و سفارت میں اچھا بنیادی چیز پور انتظار ہے سے آمان و ایمان میں بنیادی چیز بلحاص آمان نہیں بلکہ ایمان ہے یہ الگ بات ہے کہ اموان سیلان کے لیے ذریعے تقریب بنتے ہیں ذریعے عروج بنتے ہیں ذریعے قبولیت بنتے ہیں اور اس میں جان پڑتی ہے جیسے کے کھانے سے آپ کے بدن میں جان پڑتی ہے پانی دینے سے درخت میں جان پڑتی ہے مگر ایک فرق دونوں میں سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان کی جو جڑیں ہیں جیسے درخت کی جڑ ہوتی ہے تو جڑوں کی برکت سے باہر شاخت پھیلتی اور ٹوٹتی ہے اور بجلی شاخت پھیلے گی اسی اعتبار سے جڑوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے تو ذرا داریوں کو تو مجبور ملتا ہے جڑ کی وجہ سے ذرا کسی جڑ نہ ہو تو باڑی شاخیں موجود نہ ہو اور کو بالی اور شاخوں کی وجہ سے رسوخ میں مضبوطی ملتی ہے کہ اگر شاخیں کاٹ بھی جائے تو اندر جاب کی سفر پیدا ہوگی جیسے مطلب کسی کی آنکھ ہے اس پر آپ بندش کر دیں تو دیکھنا چاہیں آپ بند کر دیں پھر دیکھنا چاہیں آپ بند کر دیں یہ زبان سے بولنا چاہیں آپ اس سے بند کر دیں تو جب اندر کے تقاضے پر عمل نہیں ہوتا ہے تو یہ تقاضا کمزور ہونا شروع ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آدمی جس عمر کو استعمال کرتا ہے اس کی طاقت بڑھنا شروع ہوتا ہے بعض لوگ جسمانی اعتبار سے محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں مگر دماغ سے اعتبار سے ان کا کام بہت کم ہوتا ہے تو وہ دماغی کام کے ساتھ کر جاتے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو ہمارے دھلیا آئے کی تقریر ہوئی تو دھولیا مہاراشٹر میں ہے برسے لوگ مضبوط ہوتے ہیں بدن کے لحاظ مرکز میں نے مرکز جنگی ہوتی کی تو تقریر میں اس بات ہوئی کہ مہاراشٹر کے لوگ کندھے سے لے کر کندھے تک بہت مضبوط ہوتے ہیں اوپر کا مسئلہ کمزور ہوگا چاہے یعنی محنت مزدوری کرنے والے کون ہیں اس لیے جس طرح گاڑی کا ان کے قبل اور بنانا مضبوط ہے باقی یہ کھیلنے کی فکر فکر کی قوت سوچ کی فکر سوچ کی قوت گرانے قوت غیر قوت ان میں ان کی کمزور ہے اور بات یہ ہوتے ہوئے کہ بدن کے لحاظ سے نہایت نہیں نہایت کمزور مگر ان کی ان کا دماغ ان کے ہر قبل ہوتا ہے شہر حمید حضرت مارا فخر کے ساتھ الحمد للہ علی سب کے ساتھ تشریف ملا اتنے کمزور تھے کہ ہم کو اٹھا کے لے جایا گیا دروازہ اور جو ہمیں تھے جن میں تھے پر ہم نے جان نہیں تھی مگر جو بخاری شریف کا درد دینے بیٹھے ہیں تو تین سال تین گھنٹے تک مسلسل بولتے رہے تو وہاں بڑے سے کر کے چلتے وہ کہتے تھے کہ ہمارے تو پیڑ پھاٹی کیا گئی تھی سنا کے ہے ہڈیاں ٹکڑے ہے یہ بڑے بھی آئیں گے ان تو بندوں میں ختم نہیں ہوتا ہے تو بالوں میں قوت جسمانی ہوتی ہے دماغی کمزور بادوں میں دماغی قوت زیادہ ہوتی ہے جسمانی کمزور بعد دونوں لحاظ سے کمی ہوتی ہے بعض دونوں لحاظ سے کمزور تو اپنی پتا ہے کہ آپ کچھ نکل آئے تھے وہ تھے دن بچے دن نکل رہے ہیں تو بات کرنے کا منشا یہ ہے کہ درخت کی جو دالیاں اور شاخیں ہیں ان کو وجود ملتا ہے جڑوں کی وجہ سے اور صرف جڑوں کے شاخوں سے جو فائدہ ہے وہ رسوخ اور مضبوطی کا ہے تو ایمان کی برکت سے اعمال موجود ہوتے ہیں اگر اندر ایمان نہیں ہے تو وہ اعمال معتبر نہیں ہے تو وجود اعمال کے اندر خاص طور سے اس کے اعتبار میں ایمان بنیادی کی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے وہی اعمال ہے ایمان کی تقریب کے بعد بھی بنتے ہیں اس کے پورے کا باعث تو وہ دونوں میں جوڑ ہے ایمان سے اعمال کو فائدہ ملتا ہے وجودی شان کا اور سام سے کو نفع مطلب ہوتا ہے اسی سے شانتا ہمیں لوگوں کی شکل پیدا ہوتی یہی وجہ ہے کہ جو قوت آپ کی ہے اس کو آپ استعمال کریں تو پورا بولنا شروع ہوتی ہے صرف اس کے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کانچ کا گھر کا کے سامنے رکھتا ہے کانچ جو اس کے رکھا گیا اس میں باپ داغ یا رکھتا ہے پانچ منٹ دھیان بنا کر اسے دیکھنا شروع کیا سوچنا شروع دیکھنا شروع کیا مدد بھی دی اور دھیان بھی بنا دیا اس کے بعد دوسرے چھ منٹ تیسرے بھر سات منٹ چوتھے میں آٹھ منٹ نو دس پندرہ بیس پچیس آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اب اس کا خیال مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں اتنی قوت پیدا ہو رہا ہے اس میں تو تبدیلی شدم پیدا ہوتی ہے میرے استاد مولانا حضرت تھا ان کے بارے فرماتے تھے کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو انتہائی حضور تھا رش اور بھیڑ زیادہ تھی ایک آدمی آیا اس کے جانے والا اس نے کھڑے ہو کر توجہ کی اس آدمی پر کھڑکی کے پاس تھا اس کو نظر ڈالی اس کا روانہ ہو گیا دوسرے کو نظر ڈالی کو روانہ تیسرے نظر ڈالی کو روانہ پوری چیز ہر گھر میں لا کے بڑے شکر ہو ہم لوگ سکے رحمت اللہ سے آدمی اسی قسم کی بات کہی اس میں وہ ایک ساتھ کے کمالات کو گزرے لگائی حضرت نے رہا کہ اس میں اپنے جیسے متحیرہ بھی لگا ہوتا ہے اور خود تجربہ کیا اس میں سارے نسبت دور تھے کہ اپنے گھر میں انہوں نے خاص قسم کے پور پر قلم رکھا اور قلم کی طرف ڈالنے کی روزنا شروع ہے تو وہ روزنا شروع ہوا اس کے بعد پور پر توجہ ڈالی کہ وہ اٹھنا شروع ہے تو وہ اٹھنا شروع ہوا پھر جائے تو وہ نیچے آ گیا تو متفنا کا بڑا کبھی اثر ہوتا ہے پچھلا کے بعد میں ہے کہ وہ قوت رکھتا تھا اس کی مشکل تھی حقیق رحمت اللہ علیہ اپنے بعد میں کسی مقام کے جتنے فرمایا جیسے ادا کبھی برسوں پہلے کہ اخلاطین کے زمانے میں جو بادشاہ ہے بہت سے تعلقات تھے تو ایک مرتبہ ہوا ہے کہ اخلاطین نے بادشاہ کو دعوت دی اور تنہا بادشاہ کو نہیں بلکہ ماں نایا لشکر اس کی آرمی اس کا لشکر سبھی اس کے ساتھ اس کے بعد پھر میں سجا کر رکھنے مقام پر آ گئے اور خادم سے یہ کہا آپ نے کہ جب ان کی دعوت کا وقت آیا تو انہوں نے کچھ ہمیں خبر ملا تو تھا اپنا دور کسی سے دکھا ملا کے نہیں تھے خادر خاطر میں رہا تھا جب کوئی آتا ہے تو اس کے حکم تھا کہ اس کا خاتا اس کا نقشہ اگر بیان کرے کہ اس کی تصویر آدت دکھ رہا ہے اس کو دیکھ کر اس کے اخلاق کا اور کفاق کا انداز لگاتا اگر ملنا مجید ہوتا ہے تو ملاقات کرتا ہے مجھے ہوتا ہے تو معذرت کر دیتا انکار کر دے اور پھر تو طرف شیخ عبد شریف جی ایک بزرگ ہیں وہ اپراطمے کے بگاڑ کر مراکب ہوئے تو دیکھا کہ انوار کا بھی ہے جیسے پنجاب کے بزرگ ہے دنیا میں شاہ کے جی ابارے کے مزار پر مراکز ہوئے طویل مراقبہ کیا اور طویل مراقبے کے بعد سے دفتر اہتمام میں آیا جائے گا تو حضرت حکیم الاسلام مولانا سال محمد طیب صاحب ہم نے تیار ساتھ نہیں حضرت ان کا سفر میں کیا رہے تھا آپ نے میں کیونکہ مراقبے کس میں ہیں ایک رسی پیٹ طرف تین سال تھے اور غریبی کے درمیان مراقبہ کر رہے تھے اور شاد ہو رہے تھے تو لوگ سمجھنے کے لیے عالم بالا کی سیر کرتے ہوں گے آپ سے تلسی کو گزر ہوتا ہے تلسی اور گھر محسوس دیکھتے ہوں گے کسی نشان میں پایا اس نے اٹھایا جو شاید دیکھی تو امبر کی اٹھا جائے تھے برابر ہے اس کا امبر ہوتا ہے تو اگر صاحب کی مزاج کو مراقبہ کیا بڑا کبھی مراقبہ تو جب دفتر میں آئے ہیں تو پوچھا ان سے انہوں نے فرمایا کہ حضرت اللہ اللہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے مراقبہ میں بتلایا تو اس حال میں برقف میں آنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ علم ہمیں شاہ اللہ سے کم نہیں ہے شاہ اللہ محمد جی جہور رحمۃ اللہ علیہ سلوک میں ادھر تک اس سے روش آ گئی تو بڑا عجیب بھی پتہ یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے حضرت بندے رحمت کے علیہ نے پوچھا کسی نے کہ حضرت صاحب کہ سے نفع ہوتا ہے صاحب قبر سے تو نے ہاں نہیں تو جواب نہیں دیا پر میں بتایا کہ نفع اٹھانے والا کوئی ہے اس کے کیا مسلم مطلب نہیں تو بڑا نفع نہیں ہوگا تم وہ کہتے ہیں کہ ہوتے ہیں تو میرا سوال ہوتی ہے بات کا آگے ہوتا ہے تو سر اثرات نے اپنے خواتین سے کہا کہ جب دعوت کا وقت ہے بادشاہ جی تو مجھے خبر ہو جائے جی گئے اپنے گزرتے گئے جو وقت موجود آیا اور بادشاہ سلامت بھی تھی اور دعوت کے لیے افلاطون کی دعوت کھانے تو خاتون نے اطلاع دی کہ آج وقت ہے اور تھوڑی دیر باقی ہو گئی بہت اچھا اور جب بادشاہ کبھی آیا تو افلاطون میں توجہ ہوئی اور توجہ کی وجہ سے بہت بڑا محل قائم ہو گیا جس میں لائن بنی ہوئی تھی جو ہے ڈائننگ ہال کی روم تمام کمرے بنے ہوئے جس کے بادشاہ کے ساتھ دستر تھا اس کی آرمی تھی اور کمروں کے اندر پھر دسترخوان بچھے ہوئے تمام مختلف قسم کے کھانے چنے ہوئے تو ہاؤس بھی بلڈنگ بھی کمرے اور گجرے بھی دسترخوان اور کھانے بھی ساری چیزیں بادشاہ کے ساتھ تو کل تک یہاں کچھ نہیں تھا اور سارے انتظام سر تمام پہنچے سے انہوں نے کھایا بھی پھر ان کے پورے کے لیے دام وہ نہایا تو آگے پھر ان کے لیے عورتوں کا لوگوں کو کر دیا پھر ان کے لیے تماشے کرتے رہے تھے اب ان پر نیا میں جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کو لے کر محنت سرا دکھلانے کے لیے بجلی اپناتے ہیں اب جو اتنا ہے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک مقام پر پرانا مٹکا کہ بڑے قسم کا ہوتا ہے جیسے مسجدوں میں پانی کی ضرورت دیکھتے ہیں تھا مجھے اور اس میں پانی تھا پانی کی نیل بنی تو وہ ٹہلتے ٹہلتے افلاطون بادشاہ کو لے کر وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا کہ آخر یہ پرانی چیز اس میں کیا تھی نظر جو گا بادشاہ نے اس میں تو افلاطون نے توجہ دی اب توجہ کی تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ میں ایک عورت کی شکل میں ہوں اور ایک بچی کو نہانے گئی ہوں کپڑے باہر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے سڑک نکلتی ہوں زیادہ پریشانی نہیں نکلتی ہوں تو دوسرے حیرانی سر وہ نکلی اور اس کے بعد کپڑے میں تو کچھ لوگوں نے اس کا بازار کیا اور سوگت سے دے گئے اس کے بعد اس شخص کی شادی کے بعد کا بنا دے رہے اپنے بارے میں اس کی شادی کی اور شادی کرنے کے بعد پھر صاحبزادے پیدا ہوئے فرجن اردو دل بندی گروپ بنے دو تین چار وہ سلسلے بھی رہے تو یہ دو چار منٹ بنے ان کے ساتھ مر مہینے کم سلسلہ ہی اس کے بعد ایک روز میں اپنے بچوں کے ساتھ بادشاہ سن بازار میں آئی کو مزہ آئی دیکھ دیکھنے میں اور بازار میں بھیڑ کی کافی بچے وہ بھی پکڑے ہوئے تھے اور بھیڑ میں بچہ غائب ہوا بچہ جب رائے ہوا تو بیچے میں وہ جائے کیونکہ جب سے بادشاہ ہے سے مند مندر کی بھیڑ سب کو گزرتا ہوا دیکھنے اب اور بازار میں نکلی اتنے میں انہوں نے اپنا تو کیا تو گھر ہو شادہ ہوئی بڑے ہوئے تو انہوں نے یہ دن کہ عورت بھی بن گئے کپڑا بھی گئے شادی بھی ہوئی اور شادی کے بعد بچے بھی ہوئے تھوڑا کپڑے بھی گئے جبڑے بھی گئے اور اس کے بعد بازار پہنچے بھی ہوئے سارے حالات ان کے لیے بڑا کا بھی ہوا تو بادشاہ کو بتایا کہ یہ کوئی حقیقی چیز نہیں تخیل کا ہے اس کے بعد اس محل سے توجہ ہٹائی تو کیونکہ تین دن سے قیام کیے ہوئے تھے تفریح بھی شاندار کھانا تھا اور بھوک سے حالت خراب ہے اور جو اپنے ساتھ اپنے بستر پر عورت کو لیے ہوئے تھا اور گھاس کا کوڑا تھا اور نہیں کے اس کے ساتھ تو کھانے کی حقیقت سوائے بھوک کے بھی تھی اور وہاں گھاس ہو گئی تفریح بھی تھی تو تصورات کی شروع ہوتی اور اس کی کچھ نہ ہوتی اسی لیے بعض اخبار نقش بندیاں کا خیال یہ ہے کہ بعض بٹیرے ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں میل کے راستے سے اور مسافت و دھرنے سے توجہ کرتے ہیں اور اپنے انڈوں کو سہتے ہیں تو خود ہر بہادی کی مشرق رحمت اللہ صاحب سلسلہ ہیں اور بڑی محبوبیت اللہ انہوں نے عطا فرمائی ان کے متعلق لکھا ہے کہ بعض لوگوں کی توجہ سے کی شکل ہوئی بعض جگہ کمی توجہ ہوتی سامنے والا درد کرتا تنگی بھی فرمائی ہونے تو باہر خیال کی مستقل دنیا ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ڈسمزم کے حقوق خیال ہے اس سوا جو کچھ نہیں اسی کو مضبوط کیا جاتا ہے اور دوسری جو شکل میں ہے جیسے اس وقت کینیڈا اور امریکہ کے بعض لوگوں نے اس کی بچ کی کیا گیا ہم گئے جو جیسے نام ہے تو اس کے ذریعے اسے تصور کیا جاتا ہے اور بہت سے مسلمان بھی توجہ ڈالنے کی وجہ سے مگر دباؤ نہیں ہوتا ڈال سمجھتے ہیں اور یہاں اس کو پٹی ڈال دی جائے یا پارٹی دن دیے اور اس کو توجہ کی جائے تو جو کچھ اس کے کارنامے وہ سب خود ہی بولنا شروع کرتا ہے افزاد جرم کرتا ہے تو بڑی بڑی صلاحیتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ایمان جو اساسی بنیادی دید و خیالی نہیں ہے جب سے اثر تو کرتا ہے اس پر اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کے لیے حدیث سے دکھ رہی ہے پوچھا کہ احسان احسان کی تعریف کیا ہے تو انتاب اللہ کا ان کا تلاش تو ایک دم تم تباہ صحیح نہیں ہوگا کہ خدا پاک کی عبادت تم اس طرح کرو گیا تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور بغیر میں اسلام رحمۃ اللہ ہے کہ عقیدے کی نظاہی ہے تو دیکھ رہے اور اگر یہ تفایتی تفصیل تصور قائم نہیں کر سکتے تو اتنا تو ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں تو پہلی چیز مشاہدہ ہے اور دوسری چیز بڑا پوا ہے مشاہدہ ہے اللہ نے تو دیکھ رہے ہیں اور یہ دھیان نہیں کرتا یہ جو کیفیت نہیں ہے کہ یہ دھیان ہونا چاہیے کہ وہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں اور اس میں بھی بنیادی چیز خدا کار کا دیکھنا اپنا دیکھنا نہیں اللہ نے شکی احمد اسمانی اللہ علیہ نے ایک مقام پہ تصریح کی وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک بہت بڑا محل قائم ہے بادشاہ کا اور بادشاہ کے محل میں بادشاہ سلامت حیبت کے ساتھ جلال کے ساتھ شان شوکت کے ساتھ بیٹھے ہیں بری ان کے جو ہے حکمران افسران ان کے فرما بردار ان کی عید سب کے سب موجود ہیں تو بادشاہ با حیبت اور جلال اور مجمع پورا اس کا موجود ہے اب یہاں پر دور رات کی دو بنیادیں ہیں حیدر کی دو بنیادی ایک ہے لوگوں کا بادشاہ کو دیکھنا اور ایک ہے بادشاہ کو لوگوں کو دیکھنا تو اس لیے بھی بنیادی طور پر بادشاہ کا دیکھنا ہے لوگوں کو چنانچہ کوئی نازنا موجود ہو کرنا میں وہ تو بادشاہ کو نہیں دیکھتا مگر بادشاہ بہرحال اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بہت تک رہے گا باوقار رہے گا یا ہم گجرات میں دیکھتے ہیں کسی مدرسے کا بہت سر سلسلہ تھا وہ دوران اور بعض دفعہ بازار میں کہیں ادھر ادھر تعلیم میں اس کو دیکھ لیا ہوں تو اپنے دیکھنے سے اتنا اندیشہ اور خطرہ نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ان کی نظر ہم پر نہ پڑ جائے یہ سب کر دیکھتے ہیں کہ کہاں گئے کدھر گئے جیسے صحیح بڑا تھا ان کا ہاں جو ہے ان کو چلو جہاں میں بھی اگر کسی نے دیکھ لیا تو زندہ مزید ان کو دیکھ تیزی چالو ہو جائیں تو غرض یہ کہ انسان کا اور پتیارہ کا بادشاہ کو دیکھنا وہ بنیاد نہیں بلکہ بادشاہ کا ان کو دیکھنا اسی لیے انسان کے طور پہ کسی مدرسے کا کوئی نگرا نماز پڑھتا ہے ہو انتہائی گزار صفت انتہائی جو ہے متشدد قسم کا تو ایسی صورت سے طلبا سمجھتے ہیں کہ وہ نماز میں ہمیں دیکھنے سے ہے معلوم رہتے ہیں اور جہاں سلام پہننے کی نوبت آئی تو وہ صورت قائم ہو جاتی ہے تو حدیث کے بعد میں ہے کہ ہر تعالیٰ کی عبادت کرتے کرو بلا تم اسے دیکھ رہے یہ انتہائی اعلیٰ حالت اور اس کو مشاہدے سے تعلیم کیا اور اگر یہ دھیان نہیں دینا پاتے تو یہ تو ہر کہ وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کا دیکھنا ساتھی طور پر بنیادی طور پر موقع چیز ہے تو یہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ ایمان جتنا زیادہ قبل ہونا شروع ہوگا اس کے تقاضے کے پیش نظر امان کا سجو ہونا شروع ہوگا امان ظاہر ہوں گے اور امال کی کیفیت ہے کہ ظاہر آباد کے نام قوت بھی ایمان کی وجہ سے آئے ویسے دو بنیادے لکھیے محبت نے ایمان کے مقبول ہیں امال کے مقبول ہیں ایک ہے امن کی صورت اور دوسرے ہے امن کی حقیقت اور دور تو عمل کی صورت کے سلسلے میں تو نبی کریم قریبی اللہ علیہ سمجھ کی ذاتی گرامی دی گئی ہے کہ ان کے امان سے جتنی مشاورت ہوگی اتنی ہی زیادہ قبولیت پیدا ہوگی عمل میں تو میرا عمل کا ماڈل اس کا خاکہ اس کا ڈھانچہ اس کی حیرت صورت اس میں اتباع کی اور مطابقت اور موافقت اور سنت کی حیثیت کا لحاظ ہے اور یہ ہے اخلاق کا جہاز ہے جن کا لحاظ ہے کہ وہ ساری بنیادی چیز ہے جیسے بدنوں کی جو روح ہوتی ہے اسی طرح آماد بھی ہے اور کے بغیر بدن معتبر میں آماد جو ہے وہ ملے کے خالص بغیر معتبر نہیں ہوتا موجود نہیں تو ایمان وہ ہے کہ جس کی وجہ سے امان کو وجود ملتا ہے اور امان کی وجہ سے ایمان کو رسو کو پختگی نصیب ہوتی ہے اس معنی کر کے جیسے جڑ اور شاخوں میں جوڑ ہے اسی طریقے سے ایمان و امان میں بھی جوڑ کی شکل ہوتی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ درخت کی کسی درخت کی ضرورت اتارے تب تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے مسئلہ ختم ہو جائے اور ڈالی کو کاٹ تو کہا جائے گا درخت موجود ہے تو کسی کاٹ کے فوج ہونے اور امن کے فوج ہونے کی وجہ سے ایمان فوج نہیں ہوگا بلکہ ایمان اپنی جگہ باقی رہے گا یا مثال کے طور پہ کوئی معصیت کر لی تو وہ قدرتی ساتھ ہے اس کے پاس آ گئی مگر گناہ کی وجہ سے جڑ نہیں آئی اور جب کی جڑ آ جائے تب تو ایمان میں سب مصیبت پڑی ہوگی ہاں بعض عمل اتنا کبھی تعلق رکھتے ہیں شیر کرتے ان کو طرف سے کہ وہ ظاہر میں اختیار کر دیں تو باقی پر حکم لگ جائے گا کتنی ایسے بات ہے جیسے مثلا ایک مسلمان ہے اس مسلمان نے یہاں پشکا لگایا جیسے ہندو لوگ لگاتے ہیں اپنے ہاتھ میں کان میں والی گلے میں گنجائیں اور خان میں پیشانی اس میں دے دی اور کہتا یہ ہے کہ میں نے صورت عمل اختیار کی خدا پاک کی توحید کا قائم ہو ندی یہ دلی بھی کی رسالت کا تو ظاہری اعتبار سے فوقا فتوا دینے کی ٹکڑ ہو گئے اور دیانت اس کا اپنا اندر کا معاملہ ہے وہ سیما بہنوں کا اللہ معاملہ ہے مگر ظاہر کے جہاز سے نہیں ہوگا کیونکہ یہ دو مت الگ الگ اسی لیے فوکہ کہاں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے سہگت کرتا ہے اور بیوی سے سہگت کے ساتھ نیت بھی کرتا ہے کہ محلے میں فلانیہ کے ساتھ مجھے عشق ہے تو وہ تصور کرتا ہے ہم استری کے وقت سہوبت کے وقت کہ میں فلانی کے ساتھ جو ہوں تو قاضی مسلمین امیر المومنین ظاہر کے اعتبار سے پکڑ نہیں کر سکتے نہ اس پر توڑے لگیں گے نہ رجم کی شکل کچھ بھی نہیں ہے مگر یا مطلب تلا ہے وہ شخص دانے شمار ہوگا اس لیے کہ اس کی باتیں ان کی کیفیت نہیں یا مثلاً آپ جائے دین استعمال کر رہے ہیں اور کوکو کی کولا پیتے وقت تصور یہ کرتے ہیں کہ میں فلاں پسند کی دیا شراب کو استعمال کر رہا ہوں تو پتی ظاہر کے لحاظ سے جواز کا فتوا دے گا قاضی مسلم جواز بتائیں گے جنرل کو کوئی حکم نہیں دیا جائے گا کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں مگر جاند تعالیٰ سہارا ہے آپ شمار کیے جائیں گے اپنی زندگی کی وجہ سے شرابی کہ آپ کی خبر میں شکل پائی جائے اسی لیے میں نے اپنے حضرت ہزر بچے اللہ علیہ منتظر سنا کہ ایک مرتبہ مکے شریف میں ایک لاش ملی تو وہ لاش سے ایک لڑکی کی اور اس کی کیسے ایسی کے لباس اس پر فرانسیسی پسند کا تھا اور مکے شریف کے قبرستان میں ملی اور وہاں پر تحقیق ہوئی پرانی بات ہے کہ وہاں چاہتے کہ فرانس سمے تو وہاں قبرستان میں ایک لاش ملی جس کا لباس اور ہے بالکل عرب ہی اسلامی شان کی کی رکھنے والا حکومتی پیمانے پہ تحقیق ہوئی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی سوائے اس کے کہ ان کے گھر تلاش کی نہیں چاہتی تو پتا چلا کہ ایک شخص تھا وہ عرب تھا مگر اس کی شادی ہوئی تھی ایک فرانسیسی لڑکی سے اس نے شادی کی درد صحبت کرتا اپنی بیوی سے اور غسل جنابت کرنے کی نوبت آتی تو وہ یہ کہتا تھا کہ اسلام میں غسل جنابت کا حکم جو مجھے پسند نہیں ہے میں اس سے ناراض کاش کی یہ حکم نہیں نہ ہوتا تو ایک کی انکار کی شکل پیش آئی اور انکار کر دینا عقیدے دے کے لحاظ سے ناپسند کرنا یہ تو کو مدن کر کے کر دے تو کس کی شکل پیش آ جاتی مگر انکار کا تعلق اس سے اور وہاں پتا چلا کہ وہ لڑکی فراہم کی تھی مطلب یہ کہ وہ اسلام کے احکام کو پسند کرتی تھی دل سے مانتی تھی اسے اپنائے ہوئے تھے حالات سے کچھ متاثر تھی تو اسے محبت تھی اشاجی کی وجہ سے محبت تھی سارے احکام کو چاہتی تھی تو غرب شکل جو ہوئی کی بہت وہاں منتقل ہو یہاں اور نیویارک میں ساری چیزیں دیش آتی اللہ تعالیٰ کا بڑا مظاہر ہو رہی ہے اسی لیے نیت وہ عمل ہے کہ اور تاریخ صدی میں اس کی تصریح ہے کہ شخص گزر رہے اور انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا میدان ہے جس میں بالو رہ رہتی ہیں یہ نیت کی کہ کاش اتنے درہم و دینار ہوتے اتنے ڈالر ہوتے کہ میں اللہ کے راستے میں سے خرچ کر دیتا اگر ہوتے بات آئی نہیں ہوگی انتقال کے بعد اس زمانے کی کسی بزرگ یا نبی خواب میں دیکھا پوچھا کیسے ہو گئی کیا مقصد ہو گئی اور میرے آمان نامے میں اتنے صدقات لکھے ہیں اتنے صدقات لکھے اس کا گیا کہ میری عقل کام نہیں کرتی میں نے پوچھا کہ یہ بتایا گیا کہ تمہارا گزر ہوا تھا ایک بالو ریٹی کے میدان سے تو تم نے یہ امید کی تھی کہ کاش اتنی رقم میرے پاس ہم گرانے جی راج جتنے اس کے برداشت ہیں کہ سب اللہ کے راستے میں لے لیتا خدا پاک تو آپ کی نیت ہی پسند آ گئی وہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئی اس سے معلوم ہوتا ہے نیو مومن مسائل میں عمل ہی کہ مومن کی نیت جو ایمان سے تعلق رکھتی ہے وہ عمل سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہے عمل سے بڑا کر جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل بے وفا بلکہ میں تو اسی حدیث سے عمل کی عظمت بھی ثابت کرتا ہوں وہ کیسے اور میں نیت مومن و عمل نہیں کہ مومن کی نیت مومن کے عمل سے بہتر ہے اس سے بجے کی عظمت بتائی مگر عمل کی عظمت کی جاری ہوتی اس کو مثال سے کے سمجھ آپ اگر کسی آدمی کے بعد میں یہ ثابت کریں کہ بڑا صفی ہے بہت بڑا بڑا دل والا ہے بہت داتا ہے دینے والا تو مثال دیتے ہوئے کہیں گے کہ وہ حاکم ٹائم سے بھی زیادہ سفی ہے کہ فلاں بدلے سے بھی زیادہ سفر ہے تو اس کی سفارت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کسی بڑے سبھی کو آپ پیش کریں گے یہ بڑی کہیں گا کہ یہ بہت سخی ہے سارا مکھی پھول سے بھی زیادہ سخی ہے جیسے مکھی مکھی گنا ہوا ہو لوگ سب اور ان کا پنکھا کا فین تو ایک نے کہا کہ ہمارے یہاں پنکھے کا دل بہت آتا ہے تکلیف بہت ہوتی ہے دوسرے کہا ہمارے یہاں کم آتا ہے تیسرے کہا ہم کو استعمال کرتے ہیں فین کو یوز کرتے ہیں پھر بھی کوئی دل دلا کے پہلے الگ شخص نے کہا کہ زیادہ استعمال کرتا ہوں بل اس کا زیادہ آتا ہے دوسرے نے کہا کہ میں زیادہ استعمال کرتا ہوں مگر آپ کی بڑی مدت کم آتا ہے میں نے کفایت شہری کی شکل یہ اختیار کی تو اس کے تین پر ہیں اس میں سے دو تو میں نے نکال دیے اب وہ ہو گیا ہلکا تو وہ ڈر کی وجہ سے وزن کی وجہ سے جتنا پاور خرچ ہوتا ہے تو وہ نہیں ہوتا ہے تو بل کم آتا ہے تیسرے نے کہا کہ تم زیادہ خرچ کرتے ہو دوسرے نے کہا کہ تم ان کی بڑی درد کم باقی تم کو ڈیلی میں دینا پڑتے ہیں کیسے میری کیفیت یہ ہے کہ میں پنکھا استعمال کرتا ہوں اور بجلی نہ کروں گی اور شکل اس کی یہ ہے کہ جب گرمی سے بہت پریشان ہوتا ہوں تو پنکھے کے سامنے بیٹھ کر تیزی کا سب ملنا شروع ہوتا ہے اپنی حرکت کے حوالہ کیا ہوگا غلط بات ہے کہ گھر کیا ہوگا نہیں کر رہا ظاہر بات ہے کہ ایسے ایسے بکری کی جمع ہے ایک مادہ داری شخص تھا بکری تاریخ میں ریجرائز تھا تو بہت بکیل تھا کسی پوچھا تمہارے بہتر کا کیا حال ہے اس نے کہا میں جنگل میں سفر کرتا ہوں کسی مقام پہ پانی ملتا ہے مجھے گلے میں پانی میں پیتا ہوں جانور کو پلاتا ہوں اس کے بعد سوچتا ہوں کہ کوئی اور استعمال کرے اور میں جی بھی چاہتا بھونے کی وجہ سے تو جانور کو حکم کر دیتا ہوں کہ اس میں مجاحت کرے اور میں بھی اس میں بہانا کر دیتا ہوں ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے مالکی کے بارے میں ہے تعلیم اشا میں کما تھا کہ اتنا لالچی تھا کہ گھر سے نکلتا تو بچے چھیڑتے ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے کہتا ہے تو کھڑا مکان پہ مٹھائی تقسیم ہو رہی جائے وہاں پر اگر بچے ادھر رخ کرتے تو یہ سوچتا ہے کہ واقعی اگر اگر تقسیم ہو رہی ہو تو میں محروم ہونا اور میرے شریر کے لیے دن کا فائدہ ہوگا تو وہ بچوں کے پیچھے رہا ہوگا دل کے ہے حتیٰ کہ شہر میں کسی مقام پر شادی ہوتی تو وہ اپنے گھر کو سجاتا اس کا ڈیکوریشن کرتا ہے کسی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں کوئی تقریب نہیں کوئی شادی نہیں پھر یہ سارا کنڈیشن ڈیکوریشن پوزیشن یہ سب شناشن کیا ہے آپ تو اس پر مجھے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ڈھونڈ کر فلا کر کے شادی کی بارات میرے پہنچ جائے مہنگا جی کی بات تو خیر یہ دلی بات میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک آدمی کی سخاوت کو بتانے کے لیے آپ کہیں گے کہ یہ فنا جو ہے حاکم سے بھی فقی ہے فنا سٹی سے بھی تو جس کو پیش کریں گے اس کی حیثیت ثقافت کو سمجھانے کے لیے وہ کوئی بڑے قسم کا سفر ہوگا تبھی اس کی شان کھولے گی پھر مکی چوز سڑے ہوگا اس کے اس کی شان بنا سکے تو شریعت اسلام نے نسان نبوت پر نیت کے عظمت کو واضح کیا تو نیت کے عظمت کو واضح کرنے کے لیے مومن کی کوئی اور شہر ذکر نہیں کی بلکہ امن کا تذکرہ کیا اور انہوں کے عمل کے امتیاز اہم ترین چیز سے مگر نیت اس سے بھی بڑھ کر ہے تو حدیث کی عبادت سے نیت کی تعریف ہوتی ہے اور حدیث کی دلالت یعنی اس کے تقاضے سے عمل کی ہم یہ کھل جاتی ہے کہ نیت لیکن وہ العمل اسی لیے ہم جنید بغدادی سے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ کہ حیا کی کیا تعریف ہے حیا نام ہے اس بات کا کہ بندہ ہم دارا کی نعمتوں کا تصور کرے تفریح دھیان مانے تو بے نہایت انعامات ایسا ہیں ہے پھر اس کے ساتھ مد مقابل اپنی اور گناہوں کو سوچیں تو اس کی عنایتیں اور اپنی غفلتیں اس کی نوازشیں اور اپنی معاشیتیں گنا ان دونوں کو جب سوچے گا اور گا تو درد پیدا ہوگی خیال تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جو لوگ صاحب نسبت کے بڑے ہوتے ہیں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر وقت آپ میں مشغول ہیں تو بات یہ ہے کہ ظاہری تعاق کم ہے مگر مشغول کاروبر جو میں نصیب ہوتی ہے تو دیکھیے اس کی مثال دو آدمی کھانے دھو کر بسم اللہ پر کھا رہے مزے سے دونوں مگر ایک کھانا کھا رہا ہے کھانے کی برکت لیتے ہیں اس سے آگے اس کا کوئی درجہ نہیں تو دوسرا کھاتے ہوئے یہ بھی سوچتا ہے کہ میں انتہائی نالا گناگار رات کی راستہ میں سدھاروں چھوٹتے ہے اور چھوٹتے ہی ہے تو ادھر کے یہ ہے کہ ادھر سے بے نہایت عنایتیں ہیں تو اس کی عنایتوں کو سوچتا ہے اپنی کوتاہیوں کو دل میں شرمندہ بھی اور خاص کیفیت ہے کہ جب کھانا اندر جا رہا ہے روحانی قدم اس کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ترقی ہوتی جا رہی تو کھانے میں شرکت دونوں کی ہے مگر ایک کے بدن کا نفع ہے دوسرے کے بدن کے ساتھ روح کا بھی نفع ہوتا چلا جا رہا ہے اسی لیے زندگی میں سب سے بنیادی چیز ہے اخلاقی ہے ایک سیاسی لیڈر حضرت شیخ الحبیب مولانا محمد اطلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شخص تھے تو ان کی خدمت میں حاضر کہا میں تصور کا انکار کرتا ہوں بزرگی کو نہیں مانتا اور آج کل یہ بیماری ہے بھی بہت زیادہ کیونکہ آدمی کسی کمال سے خالی ہو تو اس میں جو ہے کم کم از یہ کہ آدمی اسے مان لے مگر انکار کرنے میں اپنے جو سمجھتا ہے جب اس کو مانے تو اس کو مثال سے سمجھنا ایک آدمی کی کمر جھکی ہوئی تھی بالکل بالکل کمال ہو گئی تو بوڑھے کو پوچھا دیتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری طرح ٹھیک ہو جائے تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ یا سب تمہاری طرح ہو جائے اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں سب میری طرح ہوتا ہے تو جو لوگ کس اس کا انکار کرتے ہیں خود تو ہوتے کر وہاں جاہی جائے بلکہ مہا جاہی کتاب سنت سے دور کا تعلق نہیں تو خود کو تو اس پیچے کی ہوا لگی نہیں ہے اب چاہتے ہیں کہ جیسے میں ممکن اور انکار کرتا ہوں اور محروم ہوں اسی طرح سارے اور بھی انکار کرنے والے پیدا ہو جائیں کہ ہمارے ساتھ چلیں جیسے بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے ہر کے فکر روزے داروں سے زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب ہمارے ساتھ شریف ہو جائیں اور ہم کو اس سے دم نصیب ہو جائے تو بار بار ہاتھی کی ہوگا کہ نیت ایک ایسی چیز ہے جو باطل سے تعلق رکھتی ہے اس کے استحدار سے ایمان کا بہت کبھی جوڑ ہے تو جو لوگ ہمیں تعلق ہوتے ہیں ہر آن میں ان کی مشکل ہوتی ہے اور اس کی برکات قدم قدم پر وہ پاتے ہیں اس کے فائدے پاتے ہیں صبح کے چار نہیں تھی لاجی سے ان کو تلاش تھی کہ مجھے خدا مل جائے دنیا کی جی جی۔ ان سے پوچھا کسی نے چاہے خدا کو کیسے پایا ملایا بزرگی کیسے لوگ کیسے ہیں کیسے ایک آدمی خوب سے بے پریشان تھا میں نے سوچا خدا کو راضی کر اور اس کو خوش کرنے کا موقع ہے تین پیسے کا کھانا اسے کھلا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی دعا مجھے مل گئی نہیں بندر میں جیسے مولانا سندھا صاحب بارے سماتے تھے تین آدمیوں کا گزر ہو رہا تھا ایک مکان سے باپ کے کنارے تھے تو آدمی انہوں نے اپنا کوشا نکالا تو اس کا خان پھیلایا باپ کے بارے میں دیکھا تو دوڑ کے آیا آدمی پھر جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے بار میں آپ آئے اور اپنا کھانا کھائیں گھر گیا جلدی سے خان کھانا کو حکم دیا کھانا تیار کیا نتیج اور باقی نتیج تھا جو مزے مرے گا تو نتیج تھا مجھے بیس دور کی تو نے جو کھانا تیار کیا تو پھر بھا تھا اور خود لے کر آیا سے نتیج بغیر بیس سے اور آنے کے بعد ان کی خدمت میں بیچتا کیا بڑے خوشی ہوئے اس کے طلب چیزیں تو ان میں شہید نے کہا کہ اس کی آخرت کے لیے دعا کر دیں کہ آخرت بن جائے دوسرے کہنے لگے کہ دنیا کی بھی ضرورت ہے اس کی دعا کر دینی چاہیے تیسرے کہنے لگے ضروری کی ضرورت ہے کیوں میں احساس کی دنیا اور آخر دونوں کے لیے دعا کر تو دعا کی تو دینی اعتبار سے بھی مالا مال اور دنیا کے اعتبار سے بھی مالا مال ہے تو میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ کا شیخ نبی صاحب اللہ نے کہا کہ میں تصور اس کو نہیں مانتا ہوں اور ویسے کبھی تصور کا مطلب ہی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا پورے جی جی بہت مہاراج تو سنا سے دماغ بڑھوا رہا تو سلمان کی ہلاک مانتے ہیں نہیں خود اس کو مانتا ہوں حدیث ایسا فرمایا میں تو تو اب وہ بات انہوں نے اتنی بڑی کہی کہ اس کے رسالے لکھے جا سکتے ہیں اور وہ تھے سمجھدار آدمی جنورت برستے تھے انہوں نے بھی بن جائے جہاں ماننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اصطلاحات کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں کہ یہ فلاں بڑا ہے فلاں بڑا ہے ورنہ بہت آسان مسئلہ ہے پر شرط یہ ہے کہ اس کا آسان بنایا جائے آدمی اور نہ تو جو ہے آدمی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے ہزاروں قسم کی مدد سے ان کو شکار ہو تو جو ایک اندھا شخص تھا اس اندھے سے کسی نے کہا خوش کر کہ بھائی ہم آپ کو کھیر کھلائیں تو انہوں نے پوچھا کھیر کیسے ہوتی تو کہا کہ کھیر تو جو ہے سفید ہوتی ہے سفید کیسا ہوتا ہے کہ جیسے بگلا ہوتا ہے تو کا بگلا کیسے ہوتا ہے تو اس طرح سے اس طرح اگر بہار کہا کہ بڑی ٹیڑھی فیل راہل گاندھی کی کھیر کی حقیقت سے واقف نہیں تھا اس لیے ٹیڑھی کھیر اسے سمجھ رہا ہے تو پر احسان سے زیادہ اس دنیا میں مزے دار کوئی نہیں ہے اور حق یہ ہے کہ انہیں جن جگہوں کی بنیاد پر کروڑوں انسان دنیا میں محفوظ اور بچے ہوئے ہیں اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی یہ قریب نے کہ بال حق ہفتہ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بال بڑا بندہ ہار سستا اور اگر پیغام دے تو قابل رس کہیں جائے تو مچھروں کو رکھوا دروازے سے رد کر دیا جائے مگر انہیں میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کسی بات پر پسند کھا لیں تو تارا ان کے خاطر سے ان کی پسند کو رکھ لیں اور ناراض کریں اس ٹائم کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ نیات کو بڑا رقم ہے بلکہ نیت کا کام ہے میرے شدید بنا ہے آپ نماز پڑھیں ریاکاری کے لیے تو وہی اوپر مار دی جائے گی آپ دور پڑے محبت پیدا ہو جائے اصلاح جاتی بہن کے لیے تو وہی کار کی شکل پیدا ہو جائے گی تو بات اس سے چل رہی تھی کہ قوت سے اور انسانی خیالات جو ہوتے ہیں اس کی تقویت اگر ہو جائے تو اس کے نتیجے میں بھی عدالت کا ضرور ہوتا ہے تو ایمان اگر اندر کبھی ہو جائے تو اس کے آثار حسنا جو اعمال کی شکل میں ظاہر ہوں گے وہ عجیب عجیب شکلیں اختیار کریں گے عجیب عجیب صورتیں اور کیفیتیں ہوں گی کے شیخ مہائی نے ثابت کیا کہ جب ایمان میں معرفت اور حکمت کی شکل شریف ہو جائے گی اور اس حکمت سے زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت کی نہروں سے متمدع ہوتے وقت اسے بتایا جائے گا کہ یہ حکمت کے چشمے تھے جو زبان پر تمہارے جاری تھے آج اس کی یہ صورت مثال تمہارے سامنے پیش کر دی بلکہ ہر ہر حقیقت اس حالت میں پہنچے گئے ہو مگر کچھ نیات معاملات ایسے ہوتے منایادہ کو بھی جو ہے معلوم نہیں حافظ نے کسی مقام پہ کو کی دیگر پارجی نے وہ فرماتے ہیں کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے اس سے خیال پیدا ہوا ہے جھوٹ کروں چوری کروں جنا کرو ابھی خیال آئے خیال کے آتے ہی بات چیت میں بدبو پھوٹنا شروع ہوتی اور اس بدبو کا اثر یہ ہے کہ ملازہ محسوس کریں آپ بیٹھے ہوئے بیٹھے بیٹھے جی چاہتا ہے کہ دعا کریں تلاوت کریں کچھ سرتا دیں کوئی نیک کام کریں ابھی وہ کام کیا نہیں ہے اس نیکی کے خیال پر بات چیت میں خود کو پھیلنا شروع ہوتی اسی لیے بات بزرگوں کے بعد میں فرماتے تھے کہ اگر گناہوں کی وجہ سے بدن میں بدبو آتی ہوتی تو ہمارے بدن سے ایسی بدبو آتی کہ کوئی ہمارے قریب بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پردہ ڈال رکھا ہے اس کی ستائی بھی نشان ہے میرے کہنے کا بن یہ ہے کہ ایمان جب اندر آئے گا اس کی اوپر کرنا شروع ہوگی تو اس کے آسان اسان میں ظاہر ہونا شروع ہوگی اور بنیادی چیز ایمان کی ترقی میں مارے العبد ہے مارے فت بندے کی اپنی مارے پہچان اور رب کی معرفت پہچان ان دو چیزوں سے متعلق ان شاء اللہ کل کو گزارے پیش کروں گا بیچ میں بیانات میں کچھ واقعات بھی آ گئے بتائیں گی بیچ میں بیان میں کبھی کبھی چیزیں اس قسم کی آ جاتی اسی لیے اصل میں ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہم لوگ تو بارہ مہینے کتابیں پڑھاتے ہیں پھر ہندو دنیا سے کم لوگ ہیں اور آج کی دنیا فلمی دنیا ہے تو اس میں قصور ہمارے والدوں کا بھی ہے یہ نہیں یہ ملائقہ ہوتے ہیں یہ بہت حالات ہوتے ہیں بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ سیکر آئے کہ وقت جو ہوتا ہے وہ چلا جس میں مزہ آ جائے لطف آ جائے اسلامی بات کی کبھی تکلیف نہیں علمی بات کی کبھی جہمت نہیں ہاں ذرا مزہ آ جائے لوگوں کو عوام کی اپنی سطح سے اٹھنا نہیں چاہیے کوئی تین منزلیں ہوں تیسرے پہ نیچے ہو تو انصاف کی بات ہے کہ نیچے والا درمیان میں پہنچے اور گردوارا درمیان میں آ جائے تو جرم کی سزا پیدا ہوگی اب چاہتے لوگ یہ ہیں کہ تیسرے منزلے سے نیچے سے آ جائے تو خود سڑکنا نہیں چاہیے تو ایک بڑی کمزوری خود ہمارے وائس طبقے کی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ بس بڑا مزہ آ جائے اور ان کی دنیا آباد رہے دعوت سے ان کو ملتی رہے سب تو ایسا نہیں ہو تو مگر یہ بیماری بھی ہوتی ہے تو صحیح بات ہے کہ یا تو اسلامی بات ہونی چاہیے یا علمی بات ہونی چاہیے اور علمی بات میں ہم کوشش کرتے ہیں یہ بھی جان بوجھتے ہیں وہ مشکل یہ ہے جو آپ سے بیٹھتے ہیں اس کی بڑھ کر زیادہ کی باتیں اور کوشش کرتے ہیں مثال دے دے کر سمجھانے کی پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو فائدے سے خالی نہیں ہے اس لیے کہ گوشت زیادہ اثر ڈال آج آپ میں پانی ڈال کے اس کو ابھر دیں تب کی کراوٹ تو اس کی بات نہیں ہوگی حکم لکھتے ہیں کہ آپ ٹرین سے گزرے اور نظر پڑی آپ کی مناظر پر اس کا بھی ایک افسر اندر پہنچ چکا ہے آسان ہوتے ہیں تو اگر آپ ایک گھنٹے کی تقریب سنیں اور تو یاد نہ رہیں مگر اس کے نتیجے میں جو بصیرت ہوگی وہ زیادہ مکین ہو اور ہمارے عطاب کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ چاہتے صرف دین کی تقسیم کریں دین ذہن میں آتے پر کہ جو چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں اور ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ آپ کی اپنی ذاتی بصیرت ہوتی ہے تو دین سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں اب چونکہ ماحول نہیں ہے رواج نہیں ہے اس وجہ سے سمجھنے میں زحمت ہوتی ہے اور الفاظ بات اگر بھاری آتے ہیں